Welcome to visual programming last lecture میں ہم نے XAML browser based applications discuss کیں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بن سکتی ہیں ان کی یو آئی پیج میں کس طرح ہوتی ہے ان کی نیویگیشن براؤزر میں انٹیگریٹڈ ہوتی ہے اس میں دونوں براؤزر کا اس کا جنرل مکس ہو جاتے ہیں اینڈ دین جو کی کانسیپٹ ہے کہ وہ پارشل ٹرسٹ ہیں کہ وہ ایک سینڈ باکس میں چلتی ہیں smaller set of A P I کو انووک کر سکتی ہیں فل ٹرسٹ بنانے کی ڈسکشن کی کہ فل ٹرسٹ بنانے کے لیے یوزر کو ایک سرٹیفکیٹ انسٹال کرنا ہوگا اینڈ دین اپلیکیشن میں کچھ چیزیں مارک کرنی ہوں گی وہ ہم نے دیکھیں and then we discuss download groups کہ کس طریقے سے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو یوزر کا فرسٹ ٹائم اوپن کرنے کا ایکسپیرئنس ہے وہ سلو نہ ہو اس کے بعد ہم نے ریسورسز ڈسکس کیے جو ویدر براؤزر بیسڈ ہے یا نارمل ڈیسک ٹاپ ہے اس میں ایک کی کانسیپٹ ہے ریسورسز دو طرح کے ڈسکس کیے بائنری ریسورسز اور لاجیکل ریسورسز بائنری ریسورسز وہ ریسورسز ہیں جنہیں ڈاٹ نیٹ میں نارملی ریسورسز کہا جاتا ہے بائنری ریسورسز میں بھی دیر آر ایمبیڈیڈ ریسورسز جو ایکزیکیوٹیبل کا پارٹ بنتے ہیں دیر آر لوز فائلس جن کا صرف ریفرنس پڑا ہوتا ہے ہم نے زیمل سے اور پروسیجرل کوڈ سے دونوں سے ایمبیڈیڈ اور لوز ریسورسز کو ایکسیس کر کے دیکھا اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن ٹچ کی تھی کہ لوکلائز ریسورسز کیا ہوتے ہیں اور آج ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے تو ایپلیکیشنس کو لوکلائز کیوں کرنا پڑتا ہے when you start developing professional you will see کہ آپ کو you need to localize more often then you think you need to یعنی آپ ایک کمپیوٹر سسٹم پہ پرابلی جتنی اپلیکیشنس یوز کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کچھ کلچرس کے لیے لوکلائزڈ ہیں مثلاً دیر آر ایٹ اور ٹین یورپین لینگویجز اور مائکروسافٹ کی ساری پروڈکٹس آپ اگر اس کلچر میں سوئچ کریں ان سارے کلچرس میں چلیں گی and those are very useful targets Microsoft کی پروڈکٹس تو پرابلی ہنڈریڈ اور سو کلچرس کے لیے لوکلائزڈ ہوں گی but there are there is the need to localize to multiple cultures and that's a very common need in professional applications یعنی جب آپ اسی اسی اپلیکیشن جو ملٹیپل جگہوں پہ ڈپلوائے ہونی ہے جو آپ نے ورلڈ مارکیٹ میں سیل کرنی ہے تو دین لوکلائزیشن یا اس کا پہلے سے زیادہ انٹرنیشنلائزیشن کہتے تھے that is a very important concept localization میں ایک سمپلر چیز ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کے ڈفرینٹ ورژنس ہوں اینڈ دین یو وانٹ کہ جو آپ کے پاس اپلیکیشن میں اسٹرنگس یوز ہوئے ہیں جہاں بھی آپ کے پاس ٹیکسٹ یوز ہوا ہے وہ ٹیکسٹ لوکلائزڈ ہو آپ نے کہیں ہیلو ورلڈ لکھا ہے تو آپ مے بی اردو میں خوش آمدید لکھنا ہو آپ نے یعنی کچھ ہر لینگویج کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن دینی ہو تو اس کانسیپٹ کے لیے لوکلائز کرنے کے لیے بائنری ریسورسز کو لوکلائز کرنے کے لیے پہلی بات تو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ لوکلائز کرنا ہے تو ریسورس کو امبیڈ کرنا ہے امبیڈڈ کرنا ایک ریکوائرمنٹ ہے لوکلائز کرنے کے لیے نا یو ہیو اٹ امبیڈڈ ایک ریسورس ہے آپ نے اسے امبیڈ کر دیا and you want it localized تو آپ کیا کریں گے سو so, لوکلائز کے لیے جو ڈاٹ نیٹ میں کنسیپٹ ہے وہ سیٹلائٹ اسمبلیز کا کانسیپٹ ہے سیٹیلائٹ اسمبلیز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک مین اسمبلی ہے جو آپ کی ایکزیکیوٹیبل ہے اور پھر آپ کے پاس کچھ ڈی ایل ایل اسمبلیز ہیں one for each culture you want to support تو جتنا بھی کانٹینٹ آپ کا کلچر اسپیسیفک ہے وہ سیٹلائٹ اسمبلی میں چلا جائے اور باقی سارا جو مین لاجک ہے وہ مین اسمبلی میں ہو تو main assembly combined with any of the satellite assembly وہ ایک کمپلیٹ اپلیکیشن ہے آپ نے جو بھی لینگویج اسپیسیفک چیزیں تھیں وہ سیٹلائٹ اسمبلی میں ڈال دیں اور مین اسمبلی میں باقی لینگویج نیوٹرل یعنی کلچر نیوٹرل چیزیں ڈال دیں تو سیٹلائٹ اسمبلیز کس طرح سے آرگنائز ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک کلچر جو بھی آپ کا لیٹ سے انگلش یو ایس ہے تو E N dash U S نام کا فولڈر ہوگا جس کے اندر ایک اسمبلی نیم جو بھی آپ کا اسمبلی کا نام ہے وہی dot resources dot D L L تو ایک آپ کی let's say my program dot D L my program dot exe ہے اور ایک my program dot resources dot D L L ہے اور یہ دونوں کمبائن ہو کے کمپلیٹ ایگزیکیوٹیبل ہیں اور کون سی والی my program dot resources dot D L L use کرنا ہے اس سب فولڈر والی جو کرنٹلی چوزن کلچر ہے that's the scheme of dot net جس طرح سے ڈاٹ نیٹ میں چیزیں لوکلائز کرتے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ کہ اگر آپ نے کسی بھی کلچر کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو صرف اس کلچر کی چیزیں لوڈ ہوں گی باقی سارے culture different D L Ls میں پڑھیں اور وہ میموری میں لوڈ نہیں ہوں گے صرف جو آپ کا چوزن کلچر ہے وہ لوڈ ہوگا تو دیٹس دا کی بینیفٹ کہ آپ اس طرح سیٹلائٹ اسمبلیز میں آرگنائز کر لیں ناؤ دا کوشچن کمس کہ آپ لوکلائز یہ سیٹلائٹ اسمبلیز ایکچولی کیسے بنائیں گے اور ایک تو یہ سیٹلائٹ اسمبلیز کا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے اور سیکنڈ ہم ایک loc B A M L جس کے تھرو ہم اسٹرنگس لوکلائز کریں گے اس کا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے اسٹرنگس لوکلائز کرنے کے لیے ایک تو اولڈر طریقہ تھا کہ آپ نے جہاں بھی اسٹرنگ یوز کرنا ہے جو طریقہ نان ڈبلو پی ایف یا پہلے ون تھرٹی ٹو اپلیکیشنس میں یوز ہوتا تھا وہاں پہ آپ ایک اسٹرنگ ریسورس لوڈ کریں یعنی آپ نے ہیلو ورلڈ لکھنا ہے تو آپ ہیلو ورلڈ نہ لکھیں بٹ ایک آپ کا اسٹرنگ ریسورس کا کانسٹینٹ ہے اور وہ کانسٹینٹ یوز کریں اور ایکچولی جو وہ اسٹرنگ کیا بنے گا یہ ایک اسٹرنگ ٹیبل میں ایک ڈی ایل ایل میں یا ایک ایز اے ریسورس پڑھاؤ دیٹس فائن لاجیکلی بڑا ایزی ہے کہ ہر سیٹلائٹ اسمبلی میں ایک اسٹرنگ ٹیبل ہو اور آپ مین پروگرام میں کہیں بھی اسٹرنگ یوز کرنے کے بجائے اس کی آئی ڈی یوز کریں یعنی string table X Y Z کے اندر انٹری نمبر 11 وہ یہاں شو کرنی ہے پروگرامیٹیکلی سوچیں تو لوکلائز کرنے کا یہ بڑا نیٹ طریقہ ہے لیکن ایکچولی کوڈ لکھتے ہوئے سوچیں تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کوڈ لکھتے ہوئے بڑا ایزی رہتا ہے کہ آپ وہیں پہ اپنے ہیلو ورڈ لکھنا وہاں پہ لکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو ڈبلو پی ایف کا طریقہ جو لاک بی ایم ایل کی فائل ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ اس سے بہت ایزی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ایک کلچر اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بتا دیں کہ لیٹ سے یہ آپ کا اسٹینڈرڈ کلچر ہے جس میں آپ نے پوری فائل لکھی ہوئی ہے اور یہ جو کام ہے وہ سارے اسٹرنگس کو نکال کے ڈیفالٹ کلچر کا کلچر ٹیبل بنانا اسٹرنگ ٹیبل بنانا اور ہر جگہ اس کی آئی ڈی یوز کرنا یہ ہمیں آٹومیٹیکلی کر دیا جائے گا سو دیٹ مینس کہ ہم نے اگر ایک اپلیکیشن بنا لی ہوئی ہے کمپلیٹ ہے ورکنگ ہے اور اسے ہم نے لوکلائز کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو چینج کیے بغیر ہمیں صرف نئی لینگویج کی ٹرانسلیشنس دینی ہوں گی اس میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کلچر بتائیں یعنی ہم نے جو اپنی اپلیکیشن ڈیولپ کی ہوئی ہے اس میں جو سارے اسٹرنگس یوز کیے ہوئے ہیں وہ کس کلچر کے ہیں یعنی اگر وہ انگلش ہیں تو ہم E N dash U S specify کریں اور یہ اسپیسیفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ اسپیسیفائی ہم پروجیکٹ فائل میں کرتے ہیں پروجیکٹ فائل میں ہم ایک یو آئی کلچر کا ٹیگ دے کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ڈیفالٹ کلچر کیا ہے اور یہ ٹیگ آپ ایک پراپرٹی گروپ میں دیتے ہیں جو کہ اگر لیٹ سے آپ ڈیبگ ورژن میں یا ریلیز ورژن میں یا کس کنفیگریشن کے اندر اسے یہ کلچر اسپیسیفک بنانا چاہتے ہیں مے بی آپ کہہ رہے ہوں کہ ڈیبگ ورژن لوکلائزڈ ہی نہ ہو اور صرف ریلیز ورژن لوکلائزڈ ہو یا ایک آپ نے اسپیسیفک لوکلائز ڈیبگ اور لوکلائز ریلیز بنائے ہیں تو آپ وہاں پہ ایک پراپرٹی گروپ میں یو آئی کلچر ڈالیں گے یا اگر آپ کسی کامن جگہ ڈال دیں تو پھر آپ کی ساری کنفیگریشنس لوکلائزڈ ہوں گی یہ آپ نے کیا انٹری ڈالنی ہے یہ آپ نے یہ انٹری ڈالنی ہے کہ ایک پراپرٹی گروپ بنا کے پروجیکٹ کے اندر کسی جگہ پہ اس میں یو آئی کلچر اور اگر آپ نے سارے اسٹرنگس انگلش میں لکھے ہوئے ہیں تو E N dash U S یہ آپ کو ایڈ کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اسمبلی کو بھی مارک کرنا ہوگا کہ what's the neutral resource language جو اور وہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں وہ ہم اس طرح بریکٹس میں اسمبلی اور نیوٹرل ریسورس لینگویج اور ہم نے یہ بتایا انگلش ڈیش یو ایس ہمارا نیوٹرل اسمبلی کا لینگویج ہے کی لینگویج ہے اور ultimate resource fallback location ہم نے بتائی کہ سیٹلائٹس ہیں اس پوائنٹ پہ اگر آپ اس اپلیکیشن کو بلڈ کریں تو آپ کو ایک سیٹلائٹ اسمبلی ایک سب فولڈر میں E N dash U S کے سب فولڈر میں آپ کو ایک سیٹلائٹ اسمبلی ملے گی assembly dot resources dot D L L کے نام سے جو بھی اسمبلی کا نام ہے dot resources dot D L L کے نام سے سو ہماری اپلیکیشن آلریڈی لوکلائزیشن اب سپورٹ کرتی ہے اب کوشچن یہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو ہماری جو اسمبلی ہے اس کو ایک اور لینگویج میں سپورٹ کرنا ہے سے ہم نے اردو سپورٹ کرنی ہے اب ہم نیکسٹ کیا کریں گے ہمیں چاہیے کسی طرح سے کہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے اپلیکیشن میں اسٹرنگس یوز ہوئے وہ کہیں آ جائیں اور ہم ان کی ٹرانسلیشنس دے سکیں تو اس میں جو آپ کو پہلا کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی زیمل فائل میں ہر جو کنٹرول آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوکلائزڈ ہو اس کی ایک یو آئی ڈی دینی ہوگی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے زیمل ڈسکس کی تھی تو ہم نے یہ ٹچ کیا تھا کہ ایک یو آئی ڈی ہے جو لوکلائزیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں اور وہ ایک کی ورڈ ہے زیمل میں وہ ہر ریسورس کے لیے ہر ایلیمنٹ کے لیے دینا ہوگا آف کورس یہ ایک ٹیڈیس ٹاسک ہے تو اس کے لیے ایک آٹومیٹڈ طریقہ ہے جس میں ہم یہ کمانڈ دے سکتے ہیں M S build slash T colon update U I D اور جو بھی ہماری سی ایس پروج فائل ہے وہ ہم دے دیں یہ اس کے اندر سے ساری زیمل فائلس ڈھونڈ کے اور سب ایلیمنٹس کو یو آئی ڈیز دے دے گا اس کے بعد اگر ہم یہ کمانڈ رن کریں لاک بی ایم ایل جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے slash parse project name dot G dot E N U S dot resources اور اسے ایک آؤٹ فائل دیں let's say E N dash U S dot C S V تو سی ایس وی ایک کاما سیپریٹڈ ویلیوز کی فائل ہوتی ہے تو اس فائل کے اندر میرے پروگرام کے سارے اسٹرنگ ریسورسز آ جائیں گے یاد رہے کہ اس سے پہلے میں نے اپڈیٹ وہ U I Ds update کرنا ریکوائرڈ ہے کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ کس کس کو میں لوکلائز کرنا چاہتا ہوں تو لیٹ سے میں نے انٹرفیس میں کسی جگہ ایک لیبل ڈالا ہوا ہے اور اس پہ اوکے لکھا ہوا ہے کسی اور میں کینسل لکھا ہوا ہے تو یہ اسے پتہ چل جائے گا اب ان میں یو آئی ڈی ڈلی ہوئی ہے دیٹ مینس یہ لوکلائزیبل ہیں دیٹ مینس ان اوکے اور کینسل کو کاپی کر کے اس out dash E N U S dot C S V میں ڈال دو اور اس کی سیٹلائٹ اسمبلی میں بھی ڈال دو تو اس کی سیٹلائٹ اسمبلی میں بھی پہنچے گا وہاں پہ اسٹرنگ ٹیبل میں اس کے ریسورسز آ جائیں گے اور وہ سارے کے سارے ہمارے پاس ایک فائل میں آ جائیں گے تو یہ جو سارے ہمارے پاس اسٹرنگس آئیں گے یہ ایک کاما سیپریٹڈ فائلس میں لسٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ بیسیکلی ہوا کیا ہے لاک بی ایم ایل نے کیا کیا ہے اس نے ایک جو اسٹرنگ ٹیبل پورا آپ کے پاس جنریٹ ہوا تھا اس میں سے وہ سارے اسٹرنگس نکال کے آپ کو ایک سی ایس وی فائل میں دے دیے یہاں سے آگے آپ کا سمپل ٹرانسلیشن کا ٹاسک ہے آپ نے ایک سی ایس وی فائل لینی ہے اور اس کے کورسپونڈنگ اسٹرنگس سارے کے سارے ٹرانسلیٹ کر کے ایک دوسری سی ایس وی فائل بنانی ہے فار سم ادر لینگویج اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ دوسری لینگویج کے لیے اسٹرنگ فائل آ جائے گی C S V file comma separated file تو آپ نے اس سے واپس ایک نئی لینگویج کی سیٹلائٹ اسمبلی بنانی ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے وہ آپ دوبارہ لاک بی ایم ایل سے بنائیں گے اور اس بار آپ سلیش جنریٹ یوز کریں گے اور بتائیں گے project name dot resources dot D L L اور یہ بتائیں گے کہ آپ نے نئی اسمبلی کس کلچر کی بنانی ہے یہ جو اسمبلی جنریٹ ہوگی اسے آپ نے جس کلچر کے لیے بنایا ہے اسی نام کا آپ سب فولڈر بنائیں گے اور اس کے اندر کاپی کر دیں گے تو تھوڑا سا مینول ٹاسک ہے آپ میں بھی اس کے لیے ایک اسکرپٹ لکھ کے کر سکتے ہیں اگر آپ بہت ساری لینگویجز سپورٹ کرنی ہے but in the end organization کیا بنی ہے آپ کی اسمبلی کی ایگزیکٹیبل ہے let say my assembly dot exe اور سیم ڈائریکٹری میں بہت سارے فولڈرس پڑے ہیں ون فار ایچ کلچر ایک کلچر کے فولڈر کے اندر آپ کی my assembly dot resources dot D L L located ہے تو ایک ریسورس جب آپ نے جب آپ نے اسے ایکچولی لوکلائز کیا تو کیسے کیا آپ نے ایم ایس بلڈ کے تھرو ہر یو آئی ایلیمنٹ کو ایک یو آئی ڈی دی اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ سیٹنگس میں مارک کیا کہ آپ کا یو آئی کلچر کیا ہے اس کے بعد آپ نے جنریٹ کیا آپ کی سیٹلائٹ اسمبلی بن گئی پھر ایک سیٹلائٹ اسمبلی سے آپ نے loc B M L use کر کے سارے اسٹرنگس نکال کے ایک سی ایس وی فائل میں ڈال لیے وہ کیوں ڈالے تاکہ آپ انہیں مینولی دیکھ کے ٹرانسلیٹ کر سکیں ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے ایک نئی سی ایس وی فائل بنائی اور وہ نئی سی ایس وی فائل دے کے آپ نے ایک نئے کلچر کی سیٹلائٹ اسمبلی بنا لی that's how you localize an application that's how you localize binary resources تو یہ لوکلائزیشن ہے اور یہ بائنری ریسورسز کی ڈسکشن ہم نے اتنی کرنی تھی and now we move to logical resources logical resources کیا ہوتے ہیں logical resources are arbitrary dot net objects جو ہم کسی بھی ایلیمنٹ میں اسٹور کر سکتے ہیں that means any object which are stored as part of an element یعنی ہر ایلیمنٹ میں بیسیکلی ہر فریم ورک ایلیمنٹ اور فریم ورک کنٹینٹ ایلیمنٹ دونوں میں there is a resources dictionary یعنی ریسورسز نام کی پراپرٹی ہے and anything added there we call it a logical resource یہ ابھی ایگزامپلس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے ریسورس کیوں کہتے ہیں اور یہ کس طریقے سے یوزفل ہوتا ہے But basically, anything added to the resources dictionary is a logical resource. Normally, جو چیزیں یہاں پہ ایڈ ہوتی ہیں they can be data providers اور اسٹائلس بٹ ہم ابھی چونکہ وہاں تک نہیں گئے ہم سمپل اگزامپل لیں گے ہم سمپل ایک برش کو ایک جو برش آبجیکٹ ہے وہ یہاں پہ ڈال کے ایک ریسورس کے طور پہ ایک لاجیکل ریسورس کے طور پہ ایڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسے یوز کرنے اور نہ یوز کرنے میں کیا ڈفرینس پڑتا ہے تو یہ ہماری فرسٹ ایگزامپل ہے برشیز کے ساتھ پہلے ہم ریسورس نہیں یوز کریں گے اور پھر دیکھیں گے ریسورس یوز کرنے سے کیا چینج آتی ہے اس ایگزامپل میں ہم نے ایک باٹم پہ ونڈو کے باٹم پہ ایک یو آئی دی ہے اسی طرح کی جیسے وہ فوٹو گیلری اپلیکیشن میں ہے اور ہم نے ہر بٹن کا بیک گراؤنڈ یلو سیٹ کیا ہے اور اس کا باڈر برش ریڈ سیٹ کیا ہے ہر ایک کو ہم نے ایک ریسورس سے سورس دیا ہے وہ فائل اس سے اس کا امیج آ گیا ہے یہ والے ریسورسز بائنری ریسورسز ہیں ابھی تک یہاں پہ کوئی لاجیکل ریسورس یوز نہیں ہوا اور ہم نے ونڈو کا بیک گراؤنڈ بھی ٹاپ پہ یلو سیٹ کیا اور اس کے بعد ایک ڈاک پینل کے اندر اسٹیک پینل بنایا اس ایگزامپل میں اگر ہم یہ ونڈو کے اندر ایک ریسورس ایڈ کریں تو وہ ہم کیسے ایڈ کریں گے ہم ونڈو ڈاٹ ریسورسز اور اس کے اندر ہم نے دو سالڈ کلر برشز ایڈ کیے ایک کا نام ہم نے دونوں کو ہم نے نیم کیا لوجیکل ادروائز انہیں ریفر نہیں کر سکتے ایک کو ہم نے بیک گراؤنڈ برش کا ایک کو ہم نے بارڈر برش کا اور یلو اور ریڈ انہیں نام دیا اور اگین یہ ٹائپ کنورٹر سے ایکچوئل سالڈ کلر برش بن جائیں گے اس کے بعد ہم نے ونڈو ڈاٹ بیک گراؤنڈ کو ایک اسٹیٹک ریسورس اور ریسورس کی بیک گراؤنڈ برش اس طریقے سے سیٹ کیا ہم نے یہ بیک گراؤنڈ برش کو پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے کیوں کیا ہے اور ایٹریبیوٹ سے کیوں نہیں کیا اس کی بھی ہم ابھی ڈسکشن کریں گے لیکن ہم نے اسے پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے اسٹیٹک ریسورس ریسورس دی اس پہ سیٹ کر دیا so that will make the background yellow اس کے بعد ہم نے ڈاک پینل اور اسٹیک پینل بنایا جیسے پہلے بنایا تھا اور بٹن کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا اور now we used static resource extension اور اس ایکسٹینشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بیک گراؤنڈ برش اور بارڈر برش ایک ہی پیرامیٹر پاس کیا یہی کام ہم نے سارے بٹنس کے ساتھ کیا آؤٹ پٹ اس پروگرام کی وہی ہوگی جو لاسٹ پروگرام کی تھی تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ جو سیکنڈ ایگزامپل ہے وہ فرسٹ ایگزامپل سے لانگر ہے بیکاز ہمیں زیادہ ہر جگہ اسٹیٹک ریسورس اور ریسورس نیم دینا پڑا لیکن ایکچولی یہ پہلی ایگزامپل سے زیادہ ویل well آرگنائزڈ ہے کہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ اور بارڈر کلر صرف ایک جگہ مینشنڈ ہے یعنی جو یلو اور ریڈ چوز کیا آپ نے وہ صرف ٹاپ پہ ایک جگہ مینشن کیا ہوا ہے instead of the first example جہاں پہ آپ نے دس جگہ پہ اس کا کلر مینشن کیا تھا فرسٹ ایگزامپل میں آپ ہر جگہ یلو کہہ رہے تھے اگر آپ نے چینج کرنا ہے آپ نے ہر جگہ چینج کرنا ہے آپ سے کوئی جگہ مسٹیک میں رہ بھی سکتی ہے then the interface would be inconsistent for example اگر میں اس کا چاہوں کہ بیک گراؤنڈ ایک گریڈینٹ ہو جائے تو میں کیسے کر سکتا ہوں آئی ووڈ جسٹ چینج کے جو ریسورسز سیکشن ہے وہاں پہ ایک سالڈ کلر برش کی جگہ ایک لینیئر گریڈینٹ برش بنا دوں اور اس کی کی بیک گراؤنڈ برش سیٹ کروں اب لینیئر گریڈینٹ برش بنانا ایکچولی کافی لمبا کام ہے اس کے گریڈینٹس سارے گریڈینٹس دینے پڑتے ہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ گریڈینٹس کہاں سے شروع ہوں تو یہ سارا کام ہم نے ایک جگہ پہ کر دیا اور اس کے بعد اب یہ آؤٹ پٹ ونڈو میں آپ کے پاس گریڈینٹ میں کلر آ گیا اب اگر میں فرسٹ ایگزامپل یعنی وداؤٹ ریسورسز ہر ایک کو گریڈینٹ برش دینے لگوں تو اس کا مطلب مجھے ہر بٹن کو پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے سیٹ کرنا ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ اور ہر ایک کے اندر یہ تین چار لائنس کا کوڈ آئے گا لینئر برش کا تو یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے جس میں ایکچولی ریسورس کو یوز کرنے سے کوڈ کم ہوتا ہے بٹ کی جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک جگہ پہ مینشن کیا کہ یہ برش کیا ہو انسٹیڈ آف کہ آپ ہر جگہ مینشن کر رہے ہیں which means changing it it is is very very easy. easy. Styling تو یہ آپ نے لاجیکل ریسورس یوز کیا اب اس لاجیکل ریسورس میں آپ کے پاس بیسیکلی آپ یہ نوٹ کریں کہ یوز کس نے کیا بٹن نے ڈیفائن کہاں ہوا ہے ونڈو پہ یعنی ونڈو پہ ڈیفائن کیا اور بٹن نے یوز کیا تو بیسیکلی جب آپ یہ اسٹیٹک ریسورس کی مارک اپ ایکسٹینشن یا اسٹیٹک ریسورس کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں ہم نے ایک جگہ ایلیمنٹ یوز کیا ایک جگہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی یہ دونوں یوز کرتے ہیں تو basically they walk the element tree یعنی وہ ایلیمنٹ ٹری میں اوپر جاتے ہیں parents to parent to parent until they find the name resource ہم نے نیم کیا رکھا تھا بیک گراؤنڈ برش اور border brush so they are searching the resources of ایلی every parent element and even اگر انہیں ونڈو میں نہ ملے they would go to the application level dictionary تو ایپلیکیشن لیول پہ بھی ایک لاجیکل ریسورسز کی ڈکشنری ہے which can be shared by multiple windows تو جب آپ نے یہ ایک جگہ پہ ریسورسز میں برش بنایا تھا بیسیکلی ہوا یہ کہ آپ کے پاس جو برشز کریٹ ہوئے وہاں پہ بھی ایفیشنسی آئی ہے آپ کے پاس ایک بار برش کریٹ ہوا اور وہ سب نے اپنے کلر کے لیے یوز کر لیا کیونکہ برش کا آبجیکٹ شیئربل ہے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بنانی ہو جو شیئربل نہ ہو تو ہم اسے ایکسپلسٹلی مارک کر سکتے ہیں کہ شیئرنگ نہیں کرنی بٹ دیٹس اے سیپریٹ جس پہ ہم بات کریں گے رائٹ right ناؤ ہم نے ایک آبجیکٹ ریسورسز میں بنایا وہ آبجیکٹ ہر جگہ یوز ہو گیا so there is efficiency in object usage یہ بھی ایک بینیفٹ ہوا اور ہم نے اسپیسیفائی ایک جگہ کیا جس جگہ کو چینج کر کے ہم ہر جگہ کو افیکٹ کر سکتے ہیں there second benefit for example جب ہم ایس ٹی ایم ایل کے ساتھ سی ایس ایس یوز کرتے ہیں کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس تو اسٹائل شیٹس جو مین چیز ایڈ کرتی ہیں وہ یہ کہ آپ ایک کامن پیرنٹ پہ کوئی اسٹائل ڈیفائن کر سکتے ہیں مثلا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بولڈ یا اٹیلک یا کوئی بلٹ ان فیچر یا کوئی نیمڈ اپنا اسٹائل بنا سکتے ہیں کہ وہ اسٹائل اس ایلیمنٹ اور اینی چائلڈ ایلیمنٹ پہ کیسے ہو جب وہ چائلڈ ایلیمنٹ وہ اسٹائل ریفر کرتا ہے تو you just walk the elementary اور جو پہلی ڈیفینیشن ملتی ہے you use that which means کہ اگر میں ایک سب ٹری میں لیٹ سے میں بارڈر برش اور background brush application level پہ ڈیفائن کر دوں اور کسی ایک اپلیکیشن میں میں نے کسی ایک ونڈو میں میں نے اسے چینج کرنا ہے تو I can redefine the same resource یعنی with same key to something different at a window level اور ایٹ اے چائلڈ لیول تو یہ جو walking up that element tree ہے یہ لاجیکل ریسورسز کا ہمیں کی ایڈوانٹیج دیتا ہے اور اس کے بعد جو شیئرنگ ہوتی ہے everyone can share the common definition ہم نے یہاں پہ ایک جو چیز یوز کی اسٹیٹک ریسورس کی so there is a static resource and there is a dynamic resource یعنی resource markup extension and static resource markup extension یا ہم اگر پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس یوز کر رہے ہیں there is a dynamic resource object there is a static resource object کی ڈفرینس دونوں میں کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو ایکچوئل لاجیکل ریسورس جس کی ہم بات کر رہے ہیں that can be anything مطلب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اسے اسٹیٹک ریسورس کی طرح ایکسیس کریں یا ڈائنیمک ریسورس کی طرح ایکسیس کریں that's our choice so dynamic resource کے کیس میں we actually subscribe to the updates of the resource یعنی اگر وہ ریسورس چینج ہوتا ہے تو ہم ڈائنمک ریسورس اگر کہہ رہے ہیں تو ہم بھی چینج ہونا چاہتے ہیں جبکہ اگر ہم اسٹیٹک ریسورس کہہ رہے ہیں we just want its value once تو اگر ہم کسی چیز کو اسٹیٹک ریسورس کہتے ہیں basically what we are are are are are doing is we we we we getting its value and then done when resource actually subscribing to that thing اور جب بھی وہ چیز چینج ہوگی we want an updated value so that's the different between static resource and dynamic resource اگر ہمارے پاس مطلب ٹارگیٹ پراپرٹی ہمارے پاس کوئی بھی ہو سکتی ہے it just has to support updates یعنی اگر ہم ڈائنیمک ریسورس کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹارگیٹ جو بھی چیز ہے اس میں اپڈیٹس کی سپورٹ ہونی چاہیے اور اگر ہم اسٹیٹک ریسورس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں تو then it doesn't have to give that support تو dynamic can only be use to set dependency properties اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ it has to repeatedly set اور اس کو اپڈیٹس کے ساتھ لنک کرنا ہے تو it has needs more mechanism جو ڈیپینڈنسی پراپرٹیز پرووائڈ کرتی ہیں static can be use to set anything static کی not do a forward reference مطلب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اسٹیٹک ریسورس ڈیفائن کریں اور اسے ایک اسٹیٹک ریسورس ریفر کریں اور وہ ڈیفائنڈ لیٹر ہو یعنی ریسورس پہلے ڈیفائن ہونا چاہیے اور اس کا یوز بعد میں آنا چاہیے یہ اس کی کوڈ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے سو so, جو اسٹیٹک ہے وہ چونکہ اسپیسیفک نہیں ہے کسی اس میں کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے it can actually be use to abstract hold controls اس ایگزامپل میں ہم نے ایک امیج یوز کیا ہے ایک ونڈو کے اندر بالکل ایک نارمل امیج یوز کیا ہے زوم ڈاٹ جیف اور ہم کرنے یہ لگیں کہ اس امیج کو ایز اے ریسورس ونڈو میں اسٹور کر کے یوز کریں تو کیا کریں گے ونڈو کے اندر ہم ونڈو ڈاٹ ریسورسز ایڈ کریں گے اس امیج کو ایڈ کریں گے اسے کوئی کی دیں گے جس سے اسے ریفر کر سکیں اور پھر اسٹیک پینل میں امیج کی جگہ اسٹیٹک ریسورس ڈال دیں گے اور ریسورس کی زوم دے دیں گے سو دیٹس جسٹ اے وے کہ ہم نے اس کوڈ کو فیکٹر کر کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اس کوڈ کو فیکٹر کر دیے اور جو امیج والا پارٹ تھا وہ نکال کے باہر لے گئے بٹ یہ امیج میں ابھی ہم شیئرنگ کی بات کرتے ہیں اگر ہم اس امیج کو اسٹیٹک ریسورس کو ملٹیپل ٹائمس ریفر کریں گے تو ایکچولی ہمیں ایکسیپشن آ جائے گی کہ یہ امیج تو آلریڈی ایڈیڈ ہے تو یہ شیئرنگ کے ساتھ تھوڑا ایشو ہے اس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں بٹ بیسیکلی اسٹیٹک ریسورس کسی چیز کو ریفر کرنے کا مطلب ہے وہ پوری کی پوری چیز ہم نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دی یہ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اسٹیٹک ریسورس میں فارورڈ ریفرنسنگ نہیں ہو سکتی آپ اسٹیٹک ریسورس سے کوئی ایسی چیز ریفر نہیں کر سکتے جو لیٹر آنی ہو دیٹس وائی جب ہم نے ونڈو ڈیفائن کی تھی اور اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے ڈیفائن کیا تھا آپ کو یاد ہو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ونڈو کا بیک گراؤنڈ پراپرٹی ایلیمنٹ سے کیوں کر رہے ہیں ایٹریبیوٹ کیوں نہیں سیٹ کر رہے اس لیے نہیں کر رہے کہ ایٹریبیوٹ سیٹ کرتے تو وہ ریسورس کو فارورڈ ریفرنس ہو جاتا جب کہ اگر ہم ڈائنمک ریسورس یوز کریں تو یہ فارورڈ ریفرنس ہم کر سکتے ہیں کیسے وہی سیم ایگزامپل ہے اور ہم نے بیک گراؤنڈ کلر ونڈو کا ڈائنمک ریسورس سے ریفر کیا ہے سو ریسورس اور بیک گراؤنڈ برش اور that's not an error because dynamic resource forward references کر سکتے ہیں باقی ڈیفینیشن اور باقی کوڈ بالکل اسی طرح سے رہے گا تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ فارورڈ ریفرنسز نہیں ہو سکتے دوسری ہم نے بات ڈسکس کی اسٹیٹک از جسٹ کہ جس ٹائم پہ اسٹیٹک ریسورس لکھا ہے جو بھی ریسورس ہے وہ پورا سارٹ آف کاپی پیسٹ ہو گیا dynamic is more complicated we are subscribing to that entity اور جب بھی وہ اپڈیٹ ہوگی we need we get the new value دوسری بات ہم نے شیئرنگ کی ڈسکس کی sharing is a good thing normal cases میں برش شیئر کر رہے ہیں دیٹس اے گڈ تھنگ کہ ہمارے ریسورسز کم یوز ہو رہے ہیں میموری کم یوز ہو رہی ہے لیکن ابھی ہم نے بات کی کہ ایک اسٹیٹک ریسورس سے اگر ہم ایک امیج کو یوز کریں ہم اس امیج کو ایک بار ایڈ کر سکتے ہیں second time same image add ہوگا تو ہمیں ایکسیپشن آ جائے گی what we really need is کہ ہمارے پاس وہ امیج کی سیکنڈ کاپی آئے ہر بار جب ہم اس ریسورس کو یوز کریں نیو کاپی آئے یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم ایکس کالن شیئرڈ جو ایکس نیم اسپیس ہے اس میں شیئرڈ کو ٹرو کر دیں اس ایگزامپل میں وہی سیم زوم والی ایگزامپل ہے لیکن ہم نے explicitly x colon shared is equal to false کر دیا ہے بائی ڈیفالٹ شیئرنگ ٹرو ہے تاکہ ہم ایفیشینٹلی شیئرڈ یوز کریں جبکہ اگر ہم ایکسپلسٹلی فالس کر دیں گے تو ہر بار شیئرنگ نہیں ہو رہی ہر بار نیو کاپی ملے گی تو ہم نے اسٹیٹک ریسورس زوم تین بار یوز کیا اور ہر بار ہمیں نیو کاپی ملی تو شیئرنگ ہم نے ڈسکس کیا ونڈو لیول پہ اپلیکیشن لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اپلیکیشن لیول پہ ہمیں تھوڑا سا اور کیئرفل رہنا ہوگا کیونکہ بعض ایسی آبجیکٹس ہیں مثلاً برش ہے برش اگر آپ نے فریز نہیں کیا ہوا تو اب وہ ڈفرینٹ تھریڈز میں یوز نہیں ہو سکتا آلدو کہ ایک پینل میں ایک ونڈو میں یوز ہو سکتا ہے اگر آپ نے ڈفرینٹ ونڈوز بنائی ہیں اور فار سم ریزن نارملی ایسے نہیں ہوتا بٹ فار سم ریزن آپ انہیں سیپریٹ یو آئی تھریڈس میں کنٹرول کر رہے ہیں یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ڈسپیچر آبجیکٹ کے ساتھ کہ یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اسپیشل کوڈ لکھیں possible to make your application more responsive لیکن اگر آپ یہ ایکچولی کریں تو ناؤ آبجیکٹس کی not be shared between these threads اب اگر آپ برش بنائیں تو اسے فریز ہونا چاہیے فریزیبل کی ہم نے ڈسکشن شروع میں کی تھی فریز ہونا چاہیے ادروائز وہ شیئر نہیں ہو سکتا تو ایسے کیسز میں ہم شیئر کو فالس کر سکتے ہیں ادروائز ڈیفالٹ ویلیو ٹرو آپ کو میکسیمم شیئرنگ دیتی ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہی اسٹیٹک ریسورس اور ڈائنامک ریسورس کے ریفرنسز ہم پروسیجرل کوڈ میں کیسے کر سکتے ہیں پروسیجرل کوڈ میں اگر ہم کوئی ریسورس ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ہم window dot resources dot add سے ایڈ کر سکتے ہیں مثلاً ہم ایک سالڈ کلر برش اگر یہ ایڈ کر رہے ہیں new solid color brush colors dot yellow اور ہم اس ایڈ کے دو پیرامیٹرس ہیں ایک اس کی کی اور ایک جو بھی آبجیکٹ ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسیس کیسے کریں گے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جو لیٹ سے اگر ہم اسٹیٹک ریسورس جس طرح بٹن میں بیک گراؤنڈ اور بارڈر ہم نے اسٹیٹک ریسورس سے ریفر کیا تھا اس کا ایکولینٹ کوڈ کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ اور بٹن ڈاٹ فائنڈ ریسورس یہ جو فائنڈ ریسورس کی کال ہے بٹن پہ ہم کر رہے ہیں اور اسے ہم ایک ریسورس نیم دے رہے ہیں this is equivalent to finding a static resource یہ بٹن میں ریسورسز میں دیکھے گا پھر بٹن کے پیرنٹ میں دیکھے گا پھر اس کے پیرنٹ میں up till the whole application level کی جو ریسورسز کی لسٹ ہے اس ہر لسٹ میں یہ واک کر کے ڈھونڈے گا کہ کیا اس نام کا کوئی ریسورس ہے اگر اسے وہ ریسورس نہیں ملے گا دین دیٹس این ایکسیپشن اور اگر اسے وہ ریسورس مل جائے گا تو وہ یہاں پہ لے آئے گا اسی طریقے سے ہم نے باڈر برش کو سرچ کیا اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسٹیک پینل میں یہ جو بٹن ہے یہ پہلے ایڈ ہو یعنی یہ پوری ونڈو سے لے کے ہر آرکی میں بٹن ایڈیڈ ہو کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسٹیٹک ریفرنس میں فارورڈ ریفرنس نہیں ہو سکتا جس ٹائم پہ یہ فائنڈ ریسورس کال ہوا ہے اس ٹائم پہ اسے یہ ریسورس ملنا چاہیے اگر اسے یہ ریسورس نہیں ملے گا تو ایکسیپشن آئے گی ریسورسز آر ڈفرینٹ ڈائنمک ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ اگر اسی جگہ اسٹیٹک ریسورس کی جگہ ہم ڈائنمک ریسورس یوز کریں زیمل میں تو اس کے اکویلنٹ ہم سی شاپ میں سیٹ ریسورس ریفرنس کر سکتے ہیں سو فائنڈ ریسورس مینس کہ آپ کو وہ ریسورس چاہیے اور سیٹ ریسورس ریفرنس مینس کہ آپ صرف اس ریسورس کا ریفرنس سیٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نے کیا چیز سیٹ کر رہے ہیں button dot background property اور سیکنڈ آرگومنٹ میں ہم اسے ایکچوئل اس ریسورس کا نام دے رہے ہیں اس کے پیرامیٹرس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں فائنڈ ریسورس میں ہم صرف پیرامیٹر میں ریسورس دے رہے ہیں وہ ریسورس جہاں سے بھی پل ہوگا اسے ہم برش میں کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ برش ہے اور وہ ریسورس ہم نے پک کر لیا اور اپنی پراپرٹی کو ایزائن کر دیا سیٹ ریسورس ریفرنس میں ڈائنامک ریفرنس ہے we are we want to subscribe to the updates تو ہمیں ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی دینی ہے جو ٹارگیٹ ویلیو کی ٹارگیٹ ریسورس کی کے ساتھ سبسکرائب کر لے اپڈیٹس کے ساتھ تو ہم نے پہلے آرگومنٹ میں ایک ڈیپینڈنسی پراپرٹی پاس کی which would be button dot background property اور button dot border brush property in this case تو ہم نے ایکچوئل پراپرٹی پاس کی کہ یہ پراپرٹی ہے اور سیکنڈ آرگومنٹ میں ریسورس کا نام دیا تو اب یہ پراپرٹی ٹائی ہو گئی اس ریسورس کے ساتھ یہ it's just like a dynamic reference اس ایگزامپل میں دیکھیں ہم نے بٹن کو پہلے اسٹیک میں ایڈ نہیں کیا we are good as long as یہ بٹن ایونچولی ایڈ ہو جائے کیونکہ جس ٹائم پہ یہ بٹن ڈسپلے ہوگا اس ٹائم پہ جب اسے اس بارڈر برش یا بیک گراؤنڈ برش کی ضرورت پڑے گی اس ٹائم پہ یہ لک اپ ہوگا اور اس کے بعد یہ اپڈیٹ سبسکرائبڈ ہوں گے تو یہ فرسٹ یوز پہ جا کے ایکچولی یہ برش پل ہوگا تو یہ جو فائنڈ ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنس یہ آپ کے دو میتھڈس ہیں ایک اسٹیٹک ریفرنس کے لیے اور ایک ڈائنمک ریفرنس کے لیے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ پرابلی اسٹیٹک آپ کا مور ایفیشینٹ ہے کیونکہ ڈائنمک میں ایک اپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ اور there is more logic involved that is true but there is an other side to it کہ ریسورس فرسٹ یوز پہ پل ہوتا ہے تو اس کی سارٹ آف لیزی ایکسیس ہوتی ہے لیزی ایکسیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں جب کوئی آبجیکٹ کریٹ ہو یا کوئی ایکسیس ہو آن دا فرسٹ یوز تو جب تک اس برش کی ضرورت نہیں پڑے گی تب تک یہ برش کا ریفرنس لک اپ نہیں ہوگا تب تک یہ اپڈیٹ سبسکرائب نہیں ہوں گے تو in some cases actually dynamic can be better اگر آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہیں جن میں سے کچھ یوز ہوں گے اور کچھ نہیں یوز ہوں گے تو even performance wise dynamic can be better لیکن اگر دونوں ایکچولی یوز ہو رہے ہیں اور فوراً سے لوڈ ہو رہے ہیں تو static is better because it's just finding the resource copying it here instead of dynamic which is subscribing to updates اور وہ جب بھی اپڈیٹ ہوگا اس نے ساتھ اپڈیٹ ہونا ہے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جو ہم فائنڈ ریسورس اور سیٹ ریسورس ریفرنسز کیوں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے ونڈو کے ریسورسز میں ایڈ کیا ہم وہاں سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ایکسیس کر لیتے یعنی ہم اس طریقے سے بٹن نیو کریں اور بٹن کے بیک گراؤنڈ کو ونڈو ڈاٹ ریسورسز جو کہ ایک ریسورسز کی ڈکشنری ہے اسے انڈیکس کریں بیک گراؤنڈ برش سے اور بارڈر برش سے ہم نے ایڈ بھی تو اسی طرح کیا تھا اور اسے یوز کر لیں بٹ یہ آپ کو وہ فلیکسیبلٹی نہیں دے گا جو فائن ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنس دے رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریسورس ونڈو میں پڑا ہے دیٹس ایٹ جبکہ فائن ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنسز یہ آپ کے ایلیمنٹ ٹری کو واک کرتے ہیں یا آپ کے بٹن میں چیک کرتے ہیں آپ کے ہر لیول پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ریسورس کسی لیول پہ ڈیفائنڈ تو نہیں وچ مینس کہ آپ ایک سب سیکشن کے لیے اس ریسورس کو ری ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس ایریا میں بارڈر برش یہ ہو یہ جو واکنگ کی اور لک اپ کی پاسبلٹی ہے یا پورے اپلیکیشن لیول تک جو چلی جاتی ہے اور آپ کے بٹن کو یا انڈیویژل ایلیمنٹ کو نہیں پتہ کہ یہ ریسورس کس لیول پہ ڈیفائنڈ ہے یہ فلیکسیبلٹی آپ مس کریں گے تو ریسورسز میں لاجیکل ریسورسز میں آپ کے کی جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یوز اور آپ کی ڈیفینیشن یہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں آپ ایون اسے اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ ایک ری یوزیبل کمپوننٹ آپ نے زیمل کا لکھا ہے اور اس زیمل میں آپ نے کچھ اس طرح کی نیمڈ لاجیکل ریسورسز یوز کر لیے ہیں اب آپ نے کہہ دیا کہ جو بھی اس کمپوننٹ کو یوز کرے یا جو بھی اس یو آئی کے پارٹ کو یوز کرے وہ کسی لیول پہ یہ لاجیکل ریسورسز ڈیفائن کر دے نا اگر وہ جو جو آپ کا کوڈ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوگا وہ لیٹ سے ونڈو ڈاٹ ریسورسز یوز کر رہے اور مے بی ان دا اینڈ وہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ کسی پیج میں ہو جو آپ کو نیویگیشن بیسڈ یو آئی میں ونڈو کی جگہ پیج یوز کرتے ہیں تو آپ ونڈو از نتھنگ اور ونڈو ویسے ہی نیمڈ ایلیمنٹ ہے آپ نے زیمل میں اس کو سیلف کنٹینٹ کمپوننٹ نہیں بنا سکیں گے تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ فائن ریسورسز یا سیٹ ریسورس ریفرنسز میں جو کی بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹ ٹری کو واک کرتے ہیں اور ریسورسز کو سرچ کر کے دیتے ہیں ریسورسز میں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سسٹم ریسورسز ہیں ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ ہم ہر لیول پہ ریسورسز ڈیفائن کر سکتے ہیں ہر یو آئی ایلیمنٹ کے ریسورسز ہو سکتے ہیں آپ کی ونڈو کے ریسورسز ہو سکتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کے ریسورسز ہو سکتے ہیں جو ساری ونڈوز شیئر کریں and then there are system resources جو ساری اپلیکیشن شیئر کرتی ہیں مثلاً آپ کے پاس سسٹم کلرس ہیں سسٹم فونٹس ہیں آپ کے پاس سسٹم پیرامیٹرس ہیں اسکرین سائز وغیرہ یہ تین آپ کے پاس ایکچولی کلاسز ہیں system colour system font system parameters اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی اپلیکیشن کا جو بھی آپ کسی جگہ پہ کلر دینا ہے وہ کسی سسٹم کلر سے بائنڈ کر دیں اگر آپ کوئی چیز سسٹم کلر سے بائنڈ کر رہے ہیں اور یوزر اس کے بعد آتا ہے اور یوزر سسٹم میں جا کے تھیم چینج کر دیتا ہے نا ایک گڈ اپلیکیشن اگر میں یہ ہونا چاہیے کہ اس تھیم میں وہ سسٹم کلر چینج ہوا ہے اور آپ کا کلر ساتھ چینج ہو جائے which means you ideally want a dynamic binding a dynamic reference to a system resource تاکہ آپ ایک سسٹم ریسورس کو بائنڈ کر لیں آپ اس سسٹم ریسورس جیسے ہی چینج ہو آپ کی اپلیکیشن میں ساتھ ہی چینج ریفلیکٹ ہو تو اگر مثلاً اس میں دو سسٹم کلرس میں ہیں ایک window brush and window brush key window brush and window text brush کہ ونڈو کس کلر میں پینٹ ہو رہی ہے اور ونڈو میں جو ٹیکسٹ آ رہا ہے وہ کس کلر میں ڈرا ہو رہا ہے یہ دونوں دو ویلیوز ہیں اور ان کے corresponding there is a window brush key and a window text brush key تو ہر جو سسٹم سیٹنگ ہے اس کے کورسپونڈنگ ایک کی سیٹنگ ہے اور وہ کیوں کی کیوں ایگزٹ کرتی ہے تاکہ اس کی کو یوز کر کے ہم system level resource look up کر سکیں تو اگر میں ونڈو برش کی بات کروں گا مطلب system colours dot window brush تو وہ تو مجھے ونڈو برش مل جائے گا اٹ سیلف اس کو لک اپ کرنے کے لیے مجھے اس کی کی چاہیے آپ کو یاد ہوگا ہم ہر لیول پہ ایک برش مسن ہم نے ڈیفائن کیا تھا بارڈر برش کے نام سے تو وہ بارڈر برش اسٹرینگ اس کی کی تھی اور اس کی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے وہ برش لک اپ کیا اسی طرح اگر ہم نے سسٹم ریسورس لک اپ کرنا ہے تو ہمیں اس کی کی چاہیے اور یہ ڈائنیمک بائنڈنگ سے ہم اس کی اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں گے یہ صرف دو ایگزامپل ہیں ونڈو برش یا ونڈو ٹیکسٹ برش جتنی سسٹم سیٹنگس ہیں وہ اس طرح سے ورک کریں گی جو سسٹم کلر سسٹم فونٹس یا سسٹم پیرامیٹرس میں ہر ایک کے کورسپونڈنگ کی والا کورسپونڈنگ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور میں ملٹیپل طریقے بتاؤں گا اور ہر طریقے میں پرابلم بتاؤں گا اینڈ دین وی ول کم کہ سسٹم کے پیرامیٹرس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ button background button is equal to system colours dot window brush یا کورسپونڈنگلی سی شاپ میں میں کہوں کہ new brush converter dot convert from system colours dot window brush یہ اکویلنٹ اس لیے ہے کہ جب میں زیمل میں system colours dot window brush use کر رہا ہوں تو بیسیکلی برش کنورٹر یوز ہو رہا ہے تو میں نے سی آپ میں بھی وہی کوڈ لکھ دیا ہے نا برش کنورٹر میں پرابلم کیا ہے کہ یہ جو system colours dot window brush ہے یہ ایسا اسٹرنگ نہیں ہے جو برش کنورٹر سپورٹ کرتا ہو تو اس میں ہمارے پاس یہ ورک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک unknown value other otherwise yellow red کوئی کلر ہوتا تو وہ برش کنورٹر اسے سپورٹ کرتا تھا دوسری میں اٹمپٹ یہ کرتا ہوں کہ ایکس کالن اسٹیٹک کر کے system colours dot window brush set کرتا ہوں یا اگر سی شاپ میں کر رہا ہوں تو button dot background is equal to system dot window brush use کرتا ہوں that that works why does work کیونکہ ایکس کالن اسٹیٹک جو اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن ہے وہ سسٹم میں اسٹیٹک ویلیوز ایکسیس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو system colours dot window brush system colours ایک کلاس ہے اور ونڈو برش اس کا اسٹیٹک ممبر ہے میں نے اسے ایکسیس کیا اس کی ویلیو یہاں پہ یوز ہو گئی اور بیک گراؤنڈ اس کلر کا سیٹ ہو گیا اونلی پرابلم از کہ اس میتھڈ میں میں اپڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا یعنی اگر یوزر تھیم چینج کرتا ہے تو نیا کلر یہاں پہ سیٹ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ایک بار ایک اسٹیٹک ویلیو یوز کی ایکسیس کی اور اسے یوز کر لیا تھرڈ اٹیمپٹ میں یہ کرتا ہوں کہ ایکچولی اسٹیٹک ریسورس یوز کرتا ہوں اسٹیٹک ریسورس اور اسے کی کیا دیتا ہوں system colours dot window brush key یا کورسپونڈنگلی سی شاپ میں فائن ریسورس کروں اور اسے system colours dot window brush key دوں تو مجھے یہ پتا تھا کہ جو system colours dot window brush key ہے یہ کی ہے جس کو یوز کر کے میں ریسورس لک اپ کر سکتا ہوں تو میں نے اسے ایز اے کی یوز کر لیا بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارا ریسورس ایکسیپشن آئے گی ریسورس ریزالو نہیں ہوگا اور یہ کیوں ریزالو نہیں ہوگا یہ اس لیے ریزالو نہیں ہوگا کہ system colours dot window brush key جو اسٹرنگ اٹ سیلف ہے دیٹس ناٹ دا کی یعنی system colours dot window brush key is a string variable اور اس ویریبل کے کانٹینٹس میں ایکچوئل کی ہے تو یہ اسٹرنگ یہ اٹ سیلف اسٹرنگ کوئی کی نہیں ہے اور اگر میں نے اس کی ویلیو لینی ہے کسی بھی سسٹم میں اسٹیٹک ممبر کی تو اس کے لیے میں static markup extension use کرتا ہوں تو then what can I think of I can think of کہ میں اسٹیٹک ریسورس اور اسے پیرامیٹر کیا پاس کروں ایکس کالن اسٹیٹک اور system colours dot window brush یا کورسپونڈنگلی سی شاپ میں find resource system colours dot window brush that would also be wrong because window brush کو میں نے ایکسیس تو کر لیا یعنی اسٹیٹک ریسورس کا second argument static markup extension use کرتے ہوئے دیا اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن میں میں نے argument system colours dot window brush دیا تو اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن اس برش کی ویلیو لے کے آئے گی جو ایک برش آبجیکٹ ہے اور برش آبجیکٹ کی نہیں تھا کی تو ونڈو برش کی میں تھا تو دین آئی چینج اٹ کہ I make it window brush key so I would do static resource اور اسے سیکنڈ آرگومنٹ میں static markup extension use کرتے ہوئے system colours dot window brush key یا کورسپونڈنگلی سی شاپ میں فائنڈ ریسورس اور اسے system colours dot window brush key as an argument دے دوں again this is some an approach that will work یہ بالکل ٹھیک چلے گی میں وہ ایکسٹیٹک کی جو میرے پاس تھی ونڈو برش کی وہ ایکسیس ہوئی اس ایک ایکسٹرنگ ویلیو آئی دیٹ از اے کی چونکہ وہ کی ہے اسٹیٹک ریسورس اسے لک اپ کرے گا اور ایونچولی وہ کی اسے سسٹم ریسورسز میں مل جائے گی اور کلر سیٹ ہو جائے گا again the problem is we are not subscribing to the updates. So now we come to the correct solution. And what's the correct solution? We'll change static resource with dynamic resource. اور ڈائنیمک ریسورس کا آرگومنٹ کیا ہوگا سسٹم کلرس ڈاٹ ونڈو گرش برش کی جو ہم اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن کو پاس کریں گے so what does static markup extension do اس کی کی جو ویلیو ہے جو اسٹرنگ کی ہے ایکچولی وہ لے آئے گا اور dynamic reference would actually subscribe to those updates sharp میں ہم اسے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ہم سیٹ ریسورس ریفرنس اسے ایک پراپرٹی پاس کریں گے which is button dot background property اور system colours dot window brush key وہ کی پاس کریں گے تو سسٹم ریسورسز کو ایکسیس کرنے کا کریکٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈائنمک ریسورس یوز کریں which would bind to the user theme change کرتا ہے تو ہم چینج کر لیں اور اسے پاس کیا کریں گے جو بھی ہم پیرامیٹر کی بات کر رہے ہیں لیٹ سے ونڈو برش کی بات کر رہے ہیں تو system colours dot window brush کو یوز کرنے کے بجائے ونڈو برش کی یوز کریں گے اور اس کی کو static markup extension use کریں گے تاکہ اس کی کی ایکچوئل ویلیو پل اپ ہو اور وہ ویلیو ایز ایز آور کی یوز ہو اور اس کے تھرو ہم ونڈو برش کو پل کریں سو دیٹس دا وے کہ جس سے ہم ڈائنیمیکلی اپڈیٹ ہوتے رہیں گے یوزر تھیم چینج کرتا ہے ہم ساتھ افیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ہماری بیسیکلی ریسورسز کی ڈسکشن ہم ریپ اپ کرتے ہیں ہم نے لاجیکل ریسورسز کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے لاجیکل ریسورسز ہمیں ایک ایسا میکینزم دیتے ہیں جس سے ہم ایلیمنٹ ٹری کو واک کر کے کلوزسٹ ڈیفینیشن ڈھونڈ سکیں یہ ایک ریسورسز ڈکشنری کسی بھی ایلیمنٹ پہ ڈیفائن ہو سکتی ہے فریم ورک ایلیمنٹ اور فریم ورک کنٹینٹ ایلیمنٹ دونوں میں ڈیفائنڈ ہے ان ریسورسز کو اسٹیٹک ریسورس ڈائنامک ریسورس دو طریقے ہیں لک اپ کرنے کے ڈائنمک کے کیس میں ہم اپ ڈیٹ سبسکرائب کرتے ہیں اسٹیٹک کے کیس میں ون ٹائم پول کرتے ہیں سی شاپ میں it would mean find resource and dynamic would mean set resource reference either binary ہو سکتے ہیں یا لاجیکل ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈسکشن لاجیکل کی تھی بائنڈری کی ڈسکشن پہلے کی تھی بائنڈری ادھر امبیڈڈ ہو سکتے ہیں اور لوز ہو سکتے ہیں اور بائنڈری میں سے جو امبیڈیڈ ہیں وہ فردر لوکلائز ہو سکتے ہیں into satellite assemblies for agriculture next ہم تھوڑی سی ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے ڈیٹا بائنڈنگ کی اور ڈیٹا بائنڈنگ کی ڈسکشن کی ڈیٹیلس ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں سو ڈیٹا بائنڈنگ اگین ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے پروفیشنل اپلیکیشنس کا جس طرح لوکلائزیشن یا ریسورسز ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں اور ڈیٹا بائنڈنگ سے ایکچولی ہم سڈنلی دیکھیں گے کہ جو ہم نے ڈویژن کی تھی زیمل اور جو کوڈ بہائنڈ فائل ہے تو سڈنلی ہماری زیمل جو ڈیکلیریٹیو پارٹ ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا ابھی تک ہماری جو کوڈ بہائنڈ فائل تھی وہ ہمیں بہت سارے ایسے کام ابھی تک ہم نے ایگزامپلس میں کیے ہیں جو ہم کوڈ بہائنڈ میں کر رہے تھے وچ سڈنلی ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہماری code behind would even be even smaller why do you want code behind to be smaller تاکہ ہم زیادہ زیادہ انٹرفیس ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی کریں اور جسٹ جو بزنس لاجک ہے which not be declaratively specified وہ ہم سی شاپ میں لکھیں versus the benefit of declarative specification اس پہ بہت اچھے ٹولس بن سکتے ہیں جیسے ویژول اسٹوڈیو کا ڈیزائنر جس میں ہم یوزر انٹرفیس ویژولی ڈیزائن کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈیکلیریٹیو فائل جنریٹ کر دیتے ہیں دیٹ سم تھنگ جو وہ ہمیں پروسیجرل کوڈ نہیں جنریٹ کر کے دے سکتا because it can't make a logic but it can declare things based on کہ ہم چیزیں کیسے سیٹ کر رہے ہیں پراپرٹیز کیسے سیٹ کر رہے ہیں so here is where data binding comes in data binding کی جو ٹریڈیشنل ایگزامپل ہے وہ ایگزامپل ہے کہ آپ کے پاس ایک لسٹ باکس ہے and you want to populate it with content from maybe some database maybe some X M L file maybe some Excel sheet maybe some in memory collection maybe some C S V file comma separated values file تو آپ نے اسے پاپولیٹ کرنا ہے so how do you normally do that whatever source you have let سے you have a collection you will traverse that اس کے ایک ایک ایلیمنٹ پہ آپ جائیں گے اس ایک ایک ایلیمنٹ کے کورسپونڈنگ آپ لسٹ باکس آئٹم بنائیں گے and then you will insert into the list اس کے بعد اگر کلیکشن میں کوئی چینج آتی ہے and you want to reflect that change in the list box تو آپ کیا کریں گے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ریفلیکش جو کلیکشن میں جو چینج جس پوائنٹ پہ آ رہی ہے جہاں پہ آپ نے کوئی نئی چیز کلیکشن میں ایڈ کی ہے اسی پوائنٹ پہ آپ کوئی ٹریگر انووک کریں and you actually add that to the list box also likely ہمارے پاس ایک آبزرویبل کلیکشن کی کلاس ہے جو ہمیں ایونٹس دیتی ہے جیسے جب اس میں کچھ ایڈ یا ڈیلیٹ ہوتا ہے تو آلٹرنیٹلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس ایڈ ایونٹ کو ہک کر لیں اور اس ایڈ ایونٹ میں لسٹ باکس کو اپڈیٹ کریں but that's a lot of work keeping a collection and a list box in sync basically ہم یہی کر رہے ہیں ایک کلیکشن کو اور ایک لسٹ باکس کو ان سنک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں and that's where data binding helps اس data binding ties together to arbitrary classes جن کو آپس میں پاسبلی ایک دوسرے کی کوئی نالج نہیں ہے لسٹ باکس کو کلیکشن کا کچھ نہیں پتا کلیکشن کو لسٹ باکس کا کچھ نہیں پتا but the both of them support support binding کیا ان کی طرف سے ہمیں اسپورٹ چاہیے ول ٹاک اباؤٹ دیٹ لیکن they somehow support binding we can tell list box کہ وہ اس کولیکشن سے اپنا ڈیٹا لے لے and just subscribe to its updates یعنی اپڈیٹ سبسکرائب کرنے کے لیے آف کورس ہمیں ایونٹس چاہیے جو ہمیں آبزرویبل کولیکشن دیتی ہے ہم نے ابھی بات کی ہے will talk observable collection actually کیا ہے بٹ ڈیٹا بائنڈنگ کیا کر رہی ہے data binding is binding together to arbitrary objects جب ہم ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا بائنڈنگ میں ڈیٹا ٹیمپلیٹس میں ڈیٹا ٹریگرس میں تو data means an arbitrary dot net object collection ہو سکتی ہے کسی ڈی بی کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے ایکس ایم ایل فائل ہو سکتی ہے it can be any object it can be normal one single object with some properties تو ہم ایسی کسی بھی آبجیکٹ کو لے کے اس کی کوئی پراپرٹی کسی اور آبجیکٹ کی پراپرٹی سے بائنڈ کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ بائنڈنگ میکینزم جو کچھ اپڈیٹس ریکوائر کر کے ان دونوں کو ان سنک رکھے گا so that removes a lot of logic from code behind file اور اس کو ساری لاجک کو ہم ڈیکلیریٹیولی بتا دیں گے so we'll take actual examples and discuss data binding in the next lecture next lecture تک کے لیے خدا حافظ